باب نمبر آٹھ پاکستان آ کر اس کی زندگی کے ایک نئے دور کا آغاز ہوا تھا کچھ عرصہ اسے نئی جگہ آ کر ایڈجسٹمنٹ کے مسائل پیش آئے مگر ایک سال کے اندر اندر وہ مکمل طور پر ایڈجسٹ ہو گیا تھا نہ صرف وہ وہاں ایڈجسٹ ہو گیا بلکہ وہاں کی زندگی کو انجوائے بھی کرنے لگا تھا دو سال اس نے ایک کمپنی کے کراچی آفس میں کام کیا پھر وہاں سے وہ لاہور آ گیا ایک بار پھر وہ نئے سرے سے اردو زبان پر دسترس حاصل کرنے لگا تھا یہاں آ کر اس کا ہلکا احباب محدود ہی رہا تھا لاہور آفس میں اپنے ساتھ کام کرنے والی ایک جرمن لڑکی سے اس کی تھوڑی بہت دوستی تھی اور اکثر ویکینڈ پر وہ اس کے ساتھ سیر و تفریح کے لیے چلا جاتا چھٹیوں میں وہ واپس امریکہ چلا جاتا اور اپنے ماں باپ کے ساتھ وقت گزارتا پیٹرک کو میدے کا کینسر ہو گیا تھا اور ایک سال تک وہ شدید بیمار رہا اس بیماری کے دوران ہی اس نے اپنی جاب سے ریٹائرمنٹ لے لی کچھ عرصہ تک سبل اور وہ امریکہ ہی میں رہے لیکن پھر پیٹرک واپس جرمنی چلا گیا کیونکہ وہ وہاں اپنی فیملی کے پاس رہنا چاہتا تھا ان دونوں کے بے حد اصرار کے باوجود ڈینیل شادی سے ہمیشہ کتراتا ہی رہا تھا وہ ہر بار انہیں کوئی نہ کوئی عذر کر کے ٹالتا رہا اور یہ سلسلہ اسی طرح چلتا رہا یہاں تک کہ اسے پاکستان میں رہتے ہوئے آٹھ سال ہو گئے زندگی کی ایک سیٹ روٹین تھی وہ شام تک آفس میں ہوتا اس کے بعد کہیں نہ کہیں گھومنے نکل جاتا کبھی کسی پارٹی یا ڈنر کو چلا جاتا اور کبھی فلم دیکھنے کے لیے رات دس گیارہ بجے وہ گھر آتا خبریں سنتا کوئی کتاب پڑھتا اور سو جاتا اس کے لیے زندگی جیسے بالکل مکمل تھی جس میں نہ کسی چیز کی کمی تھی اور نہ کسی چیز کی ضرورت اگر بعض دفعہ زندگی میں کوئی تبدیلی آنی ہوتی ہے کوئی ایسی تبدیلی جو انسان کی پوری زندگی کا رخ بدل دیتی ہے اور ایک ایسی تبدیلی اس کی زندگی میں بھی آنے والی تھی وہ ہر روز لنچ آفس میں کرنے کی بجائے ایک قریبی فاسٹ فوڈ آؤٹ لیٹ پر چلا جاتا تھا اس دن بھی وہ اپنی روٹین کے مطابق اسی فاسٹ فوڈ آؤٹ لیٹ پر گیا تھا کاؤنٹر پر جا کر اس نے اپنا مطلوبہ برگر مانگا تھا اور پھر کاؤنٹر پر کوہنیاں ٹکا کر سرسری نظروں سے آرڈرز بھٹکاتی ہوئی لڑکیوں اور لڑکوں کی سرگرمیاں دیکھتا رہا جو کاؤنٹر کے دوسری طرف بہت مصروف نظر آ رہے اور تب ہی اس کی نظر ایک لڑکی کو پڑی وہ لڑکی خوبصورت اور مسکراتے ہوئے کاؤنٹر پر کھڑے ایک دوسرے جوڑے کا آرڈر نوٹ کر رہی تھی اور پھر وہ کاؤنٹر کے پیچھے موجود دروازے میں غائب ہو گئی تھی ڈینین کی نظریں اس دروازے پر جمی رہیں لڑکی کا منتظر تھا وہ چند منٹوں کے بعد دوبارہ نمودار ہوئے ایک بار پھر اس کے چہرے کو دیکھنے لگا تھا کاؤنٹر کے پار کھڑے کسی دوسری آدمی سے کچھ کہہ رہی تھی کوشش کے باوجود اس کے چہرے سے اپنی نظریں نہیں اٹھا پائی اس کا دل بے اختیار چاہا کہ اس کا آرڈر وہ سرو کرے شاید وہ قبولیت کی گھڑی تھی کیونکہ وہ لڑکی دوبارہ غائب ہو گئی تھی اور اس بار جب وہ واپس آئی تو سیدھا ڈینیل کی طرف ہی آئی تھی ڈینیل کا دل بے اختیار دھڑکا تھا ہاتھوں میں پکڑی ہوئی ٹرے لا کر اس نے ڈینیل کے سامنے کاؤنٹر پر رکھ دی مسکرائی ڈینیل نے کچھ کہے بغیر ٹرے اٹھا لی کاؤنٹر سے کچھ فاصلے پر پڑی ہوئی میز پر بیٹھ کر اس نے ایک بار پھر نظریں اس لڑکی پر جما دی بہت عرصے بعد اس دن اس کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ اس لڑکی کی آنکھیں پینٹ کرے لمبی پلکوں والی سیاہ سادہ شفاف مگر اداس آنکھیں بھیگی ہوئی پلکیں اور بھاری پپوٹے اور اس پر وہ مسکراہٹ اس کے ساتھ آرڈر لے اور سرو کر رہی اس کی ماں بہت اچھی پینٹنگ کرتی تھی اور ڈینیل بھی فطری طور پر یہ صلاحیت کا حامل تھا کہ وہ چیزوں کو بہت اچھی طرح اسکیچ کر لیا کرتا تھا اس دن بھی فوری طور پر اس لڑکی کی طرف متوجہ ہونے والی چیز اس کی آنکھیں ہی تھی اس کا دل چاہا تھا کہ وہیں بیٹھ کر اس کی آنکھوں کو پینٹ کرے اس نے اپنی خواہش پوری کی تھی پینٹنگ تو مکمل نہیں تھی مگر تیز رفتاری سے لنچ ختم کرتے ہوئے اس نے اپنے مانب سے اپنا وزٹنگ کارڈ نکالا اور اس وزٹنگ کارڈ کے پیچھے قلم سے اس نے لڑکی کی آنکھوں کی اسکیچنگ کی تھی لنچ کر کے وہ وہاں سے اٹھ گیا تھا مگر اس دن وہاں سے واپس آنے کے بعد بھی اس کی آنکھوں میں اس کا چہرہ گردش کرتا رہا اتنی اداسی کی کیا وجہ ہو سکتی ہے مالی مجبوری وہ سوچتا رہا رات کو بھی وہ دیر تک اس وزٹنگ کارڈ کو دیکھتا رہا اسے یوں لگ رہا تھا جیسے وہ اسکیچ کو اچھی طرح سے نہیں بنا پایا اگلے دن دوپہر کو وہ ایک بار پھر وہیں تھا اس نے دانستہ کوشش کی تھی کہ کل پہلی بار نظر آنے والی لڑکی کو ہی اپنا آرڈر نوٹ کروائے اسے حیرانی ہوئی تھی اس لڑکی کی آنکھیں آج بھی اسی طرح بھیگی ہوئی تھی مگر وہ آج بھی مسکرا رہی تھی ڈینیل نے اپنا لنچ لے کر کل والی ٹیبل پر بیٹھنے کے بعد جیب سے کاغذ اور پینسل نکال کر اس لڑکی کی آنکھوں کی اسکیچنگ شروع کر دی تقریباً پندرہ منٹ تک اس سرگرمی میں مصروف رہا پھر کچھ مطمئن ہو کر اس نے ہاتھ روک دیا اس بار پھر لڑکی پر نظریں جمائے ہوئے اس نے اپنا لنچ کیا پھر اٹھ کر چلا گیا پھر جیسے یہ ایک روٹین بن گئی تھی اور روز دوپہر کو وہاں آتا لنچ کرتا لنچ کے دوران مختلف انداز میں اس کی آنکھوں کی اسکیچنگ کرتا رہا اسے اس لڑکی سے ایک عجیب سا انس ہو گیا تھا پھر اسے اچانک ایک ہفتے کے لیے کراچی جانا پڑ گیا اور یہ سات دن اس کی زندگی کے سب سے مشکل اور تکلیف دے دن تھے اسے احساس ہوا کہ وہ اس روٹین کا کتنا عادی ہو چکا تھا اور رات کو سارے چھوٹے بڑے اسکیچز نکال کر بیٹھ جاتے تو اس نے مختلف اوقات میں بنائے پھر جیسے اس کی بے تابی اور بے چاری میں اور اضافہ ہو جاتا سات دن بعد لاہور ایئرپورٹ پر اترتے ہی وہ آفس یا گھر جانے کی بجائے سیدھا اسی فاسٹ فوڈ چین پر گیا تھا اور وہاں جا کر اسے مایوسی ہوئی تھی وہ اسے کاؤنٹر کے پیچھے نظر نہیں آئی وہ مایوس ہو کر وہاں سے پلٹ آیا تھا اگلے دن دوپہر کو وہ بڑی بیتابی کے عالم میں وہاں گیا تھا دروازے سے داخل ہوتے ہی اس نے گہرا سانس لیا تھا وہ وہیں موجود تھی خوشی کی ایک عجیب سی لہر اس کے پورے سراپے میں دوڑ گئے اس دن کاؤنٹر پر اسے اپنا آرڈر نوٹ کرواتے کرواتے اس نے کہا کیا میں آپ کا نام پوچھ سکتا ہوں اس لڑکی کے ہونٹوں سے مسکراہٹ غائب ہو گئی سر اٹھاتے وہ کچھ نہ سمجھنے والے انداز میں اسے دیکھ رہی تھی میں دراصل یہاں روز آتا ہوں آپ مجھے اٹینڈ کرتی ہیں اس لیے میں نے سوچا کہ نام معلوم ہونا چاہیے میرا نام ڈینیل ایڈگر ہے اس نے شائستہ لہجے میں وضاحت کی ڈینیل کو اس کی آنکھوں میں عجیب سی الجھن نظر آئی روز یہاں آتے ہیں سوال یہ میں کیا گیا کہ جملہ ڈینیل کو حیران کر گیا تھا وہ اس فاسٹ فوڈ چین میں تو بہت عرصے سے آ رہا تھا میں جب سے یہ لڑکی وہاں آئی تھی وہ باقاعدگی سے وہاں ایک ماہ سے جا رہا تھا اور وہ لڑکی اس سے کہہ رہی تھی روز یہاں آتے ہیں اس کا خیال تھا وہ بھی اب تک اس کے چہرے سے شناسا ہو گئی ہوگی ہاں میں روز یہاں آتا ہوں آپ ہی روز اٹینڈ کرتی ہیں مجھے اسی وقت کیا آپ کو یاد نہیں نہیں مجھے یاد نہیں وہ بے ہی حرکت ہو گیا لڑکی کاؤنٹر کے پیچھے موجود دروازے سے غائب ہو چکی تھی اسے بھی کبھی اتنی خفت کا سامنا نہیں کرنا پڑا تھا میں اتنا برا تو نہیں کہ میرا چہرہ یاد نہ رہ سکے کئی لڑکی جان بوجھ کر جھوٹ بول رہی ہے یا واقعی وہ میرے چہرے سے شناسا نہیں ہے وہ خود بھی الجھ گیا وہ دس منٹ کے بعد دوبارہ نمودار ہوئی اور ٹرے لے کر اس کی طرف آئی ڈینیل نے پوچھا میں نے آپ کا نام پوچھا تھا وہ کچھ دیر بے تاثر آنکھوں سے اس کا چہرہ دکھتی رہی پھر اپنا نام بتا کر واپس گئی مید ڈینیل نے اس کا نام زیر لب دہرایا پاکستان میں رہتے ہوئے وہ اردو پر اتنا عبور تو حاصل کر ہی چکا تھا کہ اس کے نام کا مطلب جان دیتا اگلے دن وہ ایک بار پھر وہی تھا اور اس بار کاؤنٹر پر جاتے ہی اس نے اس لڑکی کو یاد دہانی کروائی میں وہی ہوں جس نے کل آپ کا نام پوچھا تھا اس بار پہلی دفعہ اس نے لڑکی کی آنکھوں میں شناسائی دی اور پھر وہ کچھ کہے بغیر خاموشی سے واپس چلی گئی تھی اگلے چند ہفتے بھی اسی طرح گزرے تھے ہر بار جب بھی مجھ سے بات کرنے کی کوشش کرتا وہ خاموشی سے اپنا کام کرنے میں مصروف ہو جاتی اور ڈینیئل کو مایوسی سے واپس جانا پڑتا پھر اس کی شفٹ بدل گئی تھی وہ سپہر سے رات گئے تک وہاں ہوتی اور ڈینیئل کے لیے ایک سنہری موقع تھا اب وہ آفس سے فارغ ہو کر وہاں آ جاتا تو اس وقت تک وہی موجود رہتا جب تک وہ نظر آتی رہتی جب وہ کاؤنٹر کے پیچھے غائب ہوتی تو وہ بھی اٹھ جاتا وہ جیسے اس کی زندگی کا ایک حصہ بن گئی تھی جس کے لیے وہاں آنا اور بیٹھے رہنا اسے برا نہیں لگتا تھا تین ماہ تک اس کی یہ روٹین جاری رہی پھر ایک دن ہمیشہ کی طرح کاؤنٹر کے پیچھے نکل رہا پر اس کے غائب ہونے پر وہاں سے چلے آنے کی بجائے وہ باہر آ کر اپنی گاڑی میں بیٹھ گیا اس وقت اس ریسٹورینٹ کی گاڑی میں وہاں کام کرنے والے سوار ہو رہے تھے پندرہ بیس منٹ کے بعد اس نے اندر سے اس لڑکی کو برامد ہوتے دیکھا تھا وہ اب شلوار قمیض میں ملبوس تھی ڈینیل کے چہرے پر ایک تمانیت بری مسکراہٹ نمودار ہوئی اس رات پہلی بار اس نے اس لڑکی کا تعاقب کیا تھا وہ ورکنگ ویمن کے ایک ہاسٹل کے سامنے اتری اور اندر چلی گئی اور ڈینیل وہاں سے واپس آ گیا تو ڈینیل کے روٹین میں جیسے یہ چیز بھی شامل ہو گئی تھی وہ روز اسی طرح ہاسٹل تک اس کا تعاقب کرتا اور پھر اسے اندر داخل ہوتا دیکھ کر واپس آ جاتا ایک تو بار ایسا بھی ہوا کہ وہ لڑکی مقررہ وقت سے چند گھنٹے پہلے ہی باہر نکل جاتی اسٹاف سے وین پر بیٹھتی پھر ہاسٹل سے کچھ فاصلے پر اسٹاف پر اتر جاتی وہاں سے ہاسٹل تک کا فیصلہ فاصلہ پیدل خاموشی اور اپنے گرد و پیش سے بے نیاز ہو کر طے کرتی شاید وہ اپنے گرد و پیش سے بے نیاز نہ ہوتی تو سیاہ رنگ کی وہ گاڑی بہت جلد اس کی نظروں میں آ جاتی جو اس وقت بھی اس سے کچھ پیچھے بہت دھیمے رفتار میں چل رہی تھی وہ ہاسٹل میں داخل ہوتی ڈینیل چند لمحے وہاں کھڑا ہو کر ہاسٹل کے دم گیٹ کو دیکھتا رہتا اور پھر واپس آ جاتا وہ نہیں جانتا تھا کہ وہ ایسا کیوں کر رہا ہے وہ کس کے لیے وہاں جاتا ہے کس وجہ سے وہاں بیٹھا رہتا ہے اور پھر کیوں اس کا ہاسٹل تک تعاقب کرتا ہے وہ سب کچھ کرتے ہوئے بے اختیار ہوتا تھا یوں جیسے کوئی دوسری چیز اس وقت اس پر حاوی ہو جاتی ہر رات واپس آ کر وہ بڑی بے چارگی اور بے بسی کے عالم میں بیٹھا رہتا تھا شاید یہ سب کچھ بہت عرصے تک اسی طرح چلتا رہتا اگر ایک دن وہ لڑکی وہاں سے غائب نہ ہو جاتی پھر مسلسل ایک ہفتہ غائب نہ رہتی پہلے دن اس کی عدم موجودگی پر وہ بے چین رہا تھا مگر دوسرے دن بھی اسے وہاں نہ دیکھ کر اس کا دل ڈوب گیا تھا کاؤنٹر پر موجود ایک دوسری لڑکی سے اس نے اس کے بارے میں پوچھا امید ہاں وہ دو دن کی چھٹی پر ہے اسے تھوڑا سا سکون محسوس ہوا تھا اس کا مطلب تھا کہ اگلے دن وہ ایک بار پھر وہیں موجود ہوگی مگر ایسا نہیں ہوا تھا اگلے دن پھر وہ وہاں نہیں تھی پتہ نہیں وہ آج کیوں نہیں آئی اس کی چھٹی تو صرف دو دن کی تھی اسی لڑکی نے کندھے اچکائے ہوئے اس کے استفسار پر جواب دیا وہ اس کا چہرہ دیکھتا رہا پھر بے جان قدموں سے باہر آ گیا اس رات بارہ بجے تک بغیر کسی مقصد کے سڑکوں پر گاڑی دوڑاتا رہا اگلے دن وہ ایک بار پھر وہاں گیا تھا اور وہ پھر وہاں نہیں تھی کیا آپ کو اس سے کوئی کام ہے کاؤنٹر پر موجود اس لڑکی نے بڑے غور سے ڈینیل کو دیکھا وہ گڑبڑا گیا نہیں کام نہیں ہے وہ رکا نہیں باہر گاڑی میں بیٹھ کر اس نے اپنا سر پکڑ لیا تھا آخر یہ لڑکی کہاں غائب ہو گئی ہے کیوں واپس نہیں آ رہی وہ بے اختیار گڑبڑا رہا تھا پھر جیسے ایک خیال آنے پر وہ سیدھا ہو گیا اور گاڑی لے کر اس کے ہاسٹل چلا گیا جہاں وہ رہتی تھی گیٹ پر اتر کر اس نے چوکی دار سے اردو میں گفتگو کا آغاز کیا تھا چوکی دار ایک غیر ملکی زبان سے اتنی روانی سے نکلنے والی اردو سن کر حیران تھا اور حیرانی کے ساتھ مروبیت بھی اس کے ہر انداز سے جھلک رہی تھی کون امید آپ پورا نام بتائیں یہاں تو بہت سی لڑکیاں رہتی ہیں چوکیدار نے اس کے سوال پر جواب دیا پورا نام تو میں نہیں جانتا اس نے کچھ بیچارگی سے کہا اچھا میں اندر سے پوچھ آتا ہوں چوکیدار نے کمال فیاضی کا ثبوت دیتے ہوئے کہا وہ اندر جاتے ہوئے چوکی دار کو دیکھنے لگا چند قدم اٹھانے کے بعد دم واپس اسی کی طرف آیا آپ ان کے کیا لگتے ہیں ڈینیل کی سمجھ میں نہیں آیا کہ وہ کیا جواب دے میں میں ان کے ریسٹورنٹ کی طرف سے آیا ہوں وہ دو دن کی چھٹی پر گئی تھی اور ابھی تک نہیں آئی میں اسی لیے آیا ہوں اس کے ذہن میں جو پہلا بہانہ آیا اس نے وہی چوکی دار کے سامنے پیش کر دیا چوکی دار کی آنکھوں میں یکدم ایک چمک ابھری آپ امید عالم باجی کا تو نہیں پوچھ رہے وہ ہوٹل میں کام کرتی ہیں ڈینیل نے کچھ نروس انداز میں سر ہلایا وہ اپنے شہر گئی ہوئی ہے کہاں راول پنڈی واپس کب آئیں گی یہ تو نہیں پتا کیا اندر سے پتا چل سکتا ہے میں کوشش کرتا ہوں چوکی دار برق رفتاری سے اندر چلا گیا وہ میں ہی باہر ٹہلتا رہا چند منٹ کے بعد اس کی واپسی ہوئی وہ دو دن کے لیے گئی تھی مگر ابھی تک نہیں آئی اس نے آتے ہی اطلاع دی چند لمحے کچھ بول نہیں سکا ان کا کوئی کانٹیکٹ نمبر مل سکتا ہے اس طرح تو ہم کسی کو بھی کسی لڑکی کا نمبر یا پتہ نہیں دیتے جب تک وہ لڑکی خود اجازت نہ دے وہ کچھ کہے بغیر پلٹ آئے اس رات و کوشش کے باوجود سو نہیں سکا سب کچھ اسے یک دم بیکار لگنے لگا تھا اگر وہ لڑکی نہ آئی تو اگر میں دوبارہ کبھی اس سے نہ مل سکا تو یہ سوال اس کے ذہن میں آتے اور وہ بیڈ پر لیٹے لیٹے بے اختیار بے چین ہو کر اٹھ جاتا کمرے میں بلا بلا مقصد چکر لگاتے لگاتے اس کی ٹانگیں تھک جاتی اور سر پکڑ کر بیٹھ جاتا اگلے دن پہلی بار آفس میں وہ کوئی کام بھی صحیح طریقے سے نہیں کر سکا ڈکٹیشن دیتے ہوئے وہ بار بار بھول جاتا کہ اسے آگے کیا کہنا تھا اور وہ کس چیز کے بارے میں ڈکٹیشن دے رہا تھا اس کی سیکٹری حیرانی سے اسے دیکھتی رہی تین بار اس نے چپراسی سے غلط فائل منگوائی تینوں بار اس نے فائل واپس بھی غلط جگہ بھجوائی اپنی ڈاک میں آئے ہوئے فیکس پڑھتے ہوئے وہ کسی کے بھی مفہوم کو نہیں سمجھ پا رہا تھا تنگا کر اس نے ڈاک چھوڑ دی تھی کمپنی کے آڈیٹرز کے ساتھ ہونے والی میٹنگ میں وہ ایک معمولی سی بات پر بھڑک اٹھا تھا کسی نے اس سے پہلے ڈینی ریڈگر کو غصے میں نہیں دیکھا تھا نہ اس طرح بلند آواز میں بولتے دیکھا تھا اس سے بھی زیادہ ہکا بکا وہ تب ہوئے تھے جب بلند آواز سے بولتے ہوئے وہ میٹنگ سے واک آؤٹ کر گیا تھا بہت دیر تک میٹنگ روم میں خاموشی چھائی رہی میٹنگ ختم ہونے کے بعد سعود ارتضا اس کے آفس میں آیا تھا وہ ڈینیل کا کولیگ تھا مگر کولیگ ہونے کے ساتھ ساتھ دونوں میں بہت اچھی دوستی بھی تھی تم کچھ پریشان ہو اس نے آتے ہی ڈینیل سے پوچھا تھا وہ چاہتے ہوئے بھی انکار نہیں کر سکا صرف سر جھکائے بیٹھا رہا چیف نے کہا ہے کہ میں تم سے پوچھوں تمہیں کیا پرابلم ہے انہوں نے تمہیں تین دن کی چھٹی بھی دی ہے تاکہ تم پر سکون ہو سکو وہ بات کرتے کرتے اس کی ٹیبل کے سامنے موجود کرسی کھینچ کر بیٹھ گیا کیا پریشانی کیا ہے ڈینیل اس نے بڑے نرم لہجے میں ڈینیل سے پوچھا اس نے جواباً چیئر کی پشت سے ٹیک لگا کر آنکھیں بند کر لی وہ سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ اسے ساؤتھ سے اپنے مسئلے کو ڈسکس کرنا چاہیے یا نہیں اور اگر اس نے ساؤتھ سے اپنے مسئلے کو ڈسکس کیا تو اس کا رد عمل کیا ہوگا اس لڑکی کے لیے اس کے جذبات کو کس طرح لے گا چند گہرے سانس لینے کے بعد اس نے بلا آنکھیں کھولی اور آہستہ آواز میں اس نے ساؤتھ کو اس لڑکی کے بارے میں سب کچھ بتا دیا تھا ساؤتھ خاموشی اور سنجیدگی سے اس کی ساری باتیں سنتا رہا آج میں نے تین بار اپنے آفس میں اسے دیکھا ہے بے چارگی سے اسے بتا رہا تھا میں واش بیسن میں ہاتھ دھو رہا تھا اور ہاتھ دھونے کے بعد میں نے سر اٹھا کر سامنے لگے ہوئے آئینے میں دیکھا تو مجھے اپنے بجائے وہاں اسی کا چہرہ نظر آیا صبح آفس آتے ہوئے ایک کراسنگ پر گاڑی روکتے ہوئے بھی مجھے یوں ہی لگا جیسے وہ کراسنگ سے گزر رہی ہے مجھے اپنی ذہنی کیفیت سے خوف آنے لگا ہے سب کچھ بے یقینی سے اسے دیکھتا رہا وہ اب خاموش ہو چکا تھا کمرے میں چند منٹ خاموشی رہی پھر ایک گہری سانس لے کر ساؤد ہی نے اس خاموشی کو توڑا تو تمہیں اس لڑکی سے محبت ہو گئی ہے ڈینیل نے چن کر اسے دیکھا محبت مگر مجھے کبھی کسی سے محبت نہیں ہوئی اور نہ ہی میں نے کبھی اس کی ضرورت محسوس کی مگر اس بار تمہیں محبت ہی ہوئی ہے اور تم اب اس کی ضرورت اور اہمیت بھی محسوس کر رہے ہو پہلے کبھی محبت نہ ہونے کا مطلب یہ تو نہیں کہ آئندہ بھی نہیں ہوگی ڈینیل کچھ حیرانی سے اس کے لفظوں پر غور کرتا رہا کیا واقعی مجھے اس لڑکی سے محبت ہو گئی ہے اس نے سوچا اور اگر ایسا ہو گیا ہے تو یہ کتنی حیرانی کی بات ہے کیا مجھے کبھی کسی سے محبت ہو سکتی ہے اور وہ بھی کسی لڑکی سے اس طرح اچانک کچھ بھی جانے بغیر اسے خوشگوار احساس ہوا تھا اب وہ لڑکی غائب ہو گئی ہے اور تم پریشان ہو اسے ڈھونڈ رہے ہو اور وہ مل نہیں رہی مگر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر وہ لڑکی مل بھی گئی تو تم کرو گے کیا کیا تم صرف اس لیے ڈھونڈنا چاہتے ہو تاکہ ایک بار پھر اس کے ساتھ اس کے ہاتھ سے برگر کھا سکو ڈینیل نے کچھ چونک کر سعود کو دیکھا جو بات کرتے ہوئے مسکرا رہا تھا کیا تم اس سے محبت کا اظہار کرنا چاہتے ہو اور شادی کی خواہش کا اظہار کرو گے ہاں میں اس سے شادی کی خواہش کا اظہار کروں گا اس نے بے اختیار کہا تھا سعود ایک بار پھر سنجیدہ ہو گئے میں نہیں جانتا کہ اس لڑکی کا مذہب کیا ہے لیکن اگر وہ مسلمان ہے تو مسلمان عورت کسی غیر مسلم مرد سے شادی نہیں کر سکتی اس سے شادی کرنے کے لیے تمہیں مسلمان ہونا پڑے گا اب تم سوچو کیا تم یہ کر سکتے ہو اور اگر تم اسلام قبول کر بھی لو تب بھی یہ یقینی نہیں ہے کہ اس سے تمہاری شادی ضرور ہو جائے گی ہو سکتا ہے اس کی شادی ہو چکی ہو یا ہونے والی ہو یا منگنی ہو چکی ہو اور اگر ایسا بھی نہ ہوا تو بھی وہ تمہیں ناپسند کر سکتی ہے اس کی فیملی تمہیں ناپسند کر سکتی ہے ہمارے یہاں خاندان برادریوں کا سسٹم بہت مضبوط ہے ہمارے یہاں تو بعض دفعہ خاندان سے باہر شادی نہیں کرتے کہاں یہ کہ غیر ملکی سے شادی کر دی جائے اور غیر ملکی بھی وہ جو نو مسلم ہو پر اب ایسی صورتحال میں تمہاری اس محبت کا کیا حشر ہوگا یہ تم اچھی طرح جانتے ہو ہم لوگ آزاد خیال ہونے کی کوشش کر رہے ہیں مگر بعض معاملات میں ہم ہمیشہ قدامت پرست ہی رہتے ہیں خاص طور پر تب جب کسی معاملے میں مذہب بھی انوالو ہو جائے اور یہ بھی ایسا ہی ایک معاملہ ہے اگر تم ان سب باتوں پر آج رات اچھی طرح سوچو اور دیکھو کہ کیا تم اپنی پریشانیاں اتنی پریشانیاں برداشت کر سکتے ہو اس معاملے میں تمہارا ہر قدم ایک جوا ہوگا اور جوا بہرحال جوا ہوتا ہے اس میں ہارنے اور جیتنے کے امکانات برابر ہوتے ہیں ہار کی صورت میں تم خود پر کس طرح قابو پاؤ گے تمہیں اس بارے میں بھی سوچنا ہے یہ ساری باتیں سوچنے کے بعد یہ طے کر لینا کہ اس محبت کو قائم رکھنا چاہتے ہو یا پھر سارا معاملہ ختم کر دینا چاہتے ہو اگر سب کچھ سوچنے کے بعد بھی تم اسی لڑکی سے شادی کے خواہش مند ہوئے تو ٹھیک ہے پھر میں تمہارے ساتھ ہوں اس لڑکی کو تلاش کروں گا کیونکہ یہ ایسی بھی ناممکن بات نہیں ہے ساؤتھ اپنی بات ختم کر کے وہاں سے اٹھ گیا تھا مگر ڈینیل کے ذہن میں ابھی بھی اس کی باتیں گونج رہی تھیں شام وہ ایک بار پھر کسی موہوم فاس کے تحت وہاں گیا تھا وہ وہاں نہیں تھی اسے اپنے اندر آنسوؤں کا ایک بوبار سا اٹھتا محسوس ہوا تھا ساتھ اپنے کمرے میں بیٹھ کر وہ ساؤتھ کی باتوں کے بارے میں سوچتا رہا کوئی مسلم عورت کسی غیر مسلم مرد سے شادی نہیں کر سکتی تمہیں ایسا کرنے کے لیے سب سے پہلے اسلام قبول کرنا پڑے گا مذہب کا سوال ایک بار پھر اس کے سامنے سر اٹھا کر کھڑا ہو گیا مگر اس بار یہودی یا عیسائی نہیں بلکہ ایک تیسرے مذہب کا پیروکار ہونے کے بارے میں اسے سوچنا پڑ رہا تھا اور اس بار وہ اس معاملے کو ہمیشہ کی طرح سر سے جھٹک نہیں سکتا تھا کیونکہ اس کی زندگی کا ایک اہم معاملہ اس سے منسلک ہو گیا تھا کیا میں اسلام قبول کر سکتا ہوں اس نے اپنے آپ سے پوچھا اور اس سوال نے اس کے ذہن میں بہت سی پرانی یادیں تازہ کر دی تھی